اچھی بات آپ نے پوچھی اصل میں وہ بات حدیثوں میں ہے کہ بالکل برہنا ہو کر کے ننگا ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جب غسل کرتے ظاہرے کے ساڑھے کپڑے تو اتار دیتے اب وہ غسل صحیح ہوا یا نہیں پھر اس میں وضو ہوا یا نہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی ناپاکی کا غسل کرے تو تو اس کو نیت بھی کرنی ہوگی میں غسل کرنے کی اور ناپاکی دور کرنے کی نیت کرتا ہوں اور اس کو نیت کا ثواب ملے گا اور <clears throat> صحیح طریقہ کیا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور اگر جنابت کا ناپاکی کا غسل ہے تو سب سے پہلے اپنے بدن سے ناپاکی کو دور کرے اور اس کے بعد پورا وضو کرے وضو کرنے کے بعد میں اب غسل کرے ٹھیک یہ جو فرمایا گیا نا کہ برہنا ہو کر غسل کرنے کی ممانیت اس زمانے میں ہمام بہت چھوٹے ہوتے اگر وہاں لوگ جاتے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے اب جب کہ چھتیں بالکل بند ہیں دیواریں چاروں طرف سے ہیں اور دروازہ موجود ہے تو کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ ممانیت تو ختم ہو گئی اچھا اب پہلے وضو کرے اور اس کے بعد میں غسل کرے اس غسل سے جو بھی نمازیں پڑھیں وہ باوضو ہے اور اس کے بعد اس سے نماز جو ہے وہ اس سے ہو سکتی اب آئیے اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے اور غسل کر لے تب بھی اس کا وضو ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا مگر جو وضو کرنے کی سنت کا ثواب تھا وہ نہیں ملا اب میں تھوڑا سا آپ کو دنیاوی تجربہ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ میں دارالمجیدیا میں بیٹھا تھا تو کوئی آئے دنیا دار صاحب آپ جانتے ہیں کہ زری زری بات ہو کہتے ہیں بھائی یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوان ایسا تو یہ کیوں ہے یہ لفظ کیوں جو ہے نا بڑا خطرناک کنلے صاحب جب عام طور پر غسل کرنے میں وضو بھی ہو جاتا ظاہر جب غسل کریں گے تو سر پہ پانی ڈالیں گے تو مسا بھی ہو گیا جب ہاتھ پیر دھو رہے ہیں تو ہاتھ پیر بھی دھل گئے اور جب دھو رہے ہیں تو پیر بھی دھل گئے منہ بھی دھل گیا سب ہو گیا پھر اس کے بعد وضو کی کیوں وہ لگائی گئی اس کا شرعی جواب تو یہ ہے کہ جب آدمی غسل سے پہلے وضو کرے تو غسل کا ثواب تو اپنی جگہ ہے وضو کا ثواب بھی ملے گا اچھا اس وقت میرے پاس ایک ریٹائرڈ افسر بائیس گریڈ کے ریٹائر ہو گئے تھے تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے اسلام آباد سے وہ بیٹھے ہوئے اتفاق سے وہ سیکرٹری تو تھے مرکزی گورنمنٹ لیکن وہ پیراک بھی تھے یعنی تیرنا جانتے تھے وہ تیرنے کے ماہر تھے اور سکھاتے بھی تھے تو انہوں نے میری جب گفتگو سنی تو انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو بتاؤں میں تیراکی کا ماسٹر ہوں ہم لوگ جب تیرنے کے لیے لوگوں کو سکھاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں پہلے تھوڑا پانی لے کر اپنے بدن پہ ڈالو ہاؤز میں یا داخل ہونے پھر تھوڑا سا پانی لے کے اپنے سر پہ ڈالو پورے بدن پہ پانی ڈال کر اب پانی میں گھسو اس نے کہا یہ تیراکی کا یہ تجربہ کہ ڈائریکٹ آدمی اگر پانی میں چلا جائے تو موسمی اثرات کی وجہ سے یا جو اس کے بدن میں جو کیا کہتے ہیں حدت ہے اس کی وجہ سے اس کے اسی وقت ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ وہ حضور نے سنت میں سمجھا دیا کہ سر پہ پانی ڈالنے سے پہلے پہلے وضو کر لو دیکھا آپ نے کتنی حکمت ہے وہ حکمت ہماری سمجھ میں آ یا نہ آ لیکن حکمت اس میں دیکھیے کیا کہ پہلے یعنی منہ دھو ہاتھ دھو مسا کرو تاکہ پانی جو ہے تمہارے بدن پر جب اثر انداز ہو اگر وہ حدت ہے وہ کچھ ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہو اب اس کے بعد میں سر پہ پانی ڈال کر غسل کرو تو اس میں حکمت ہمیں ان افسر نے مجھے بتائی کہ صاحب ہم جب تیرنا سے کہتے ہیں تو پہلے اپنے بدن پہ پانی ڈال پھر اس کے بعد میں ہاؤس میں داخل کئی مشاہدے ایسے ہوئے کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی پانی میں گھسا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا وہیں جناب جہاں بحق ہو گیا وہ تو اس لیے پہلے وضو کر کے اب غسل کریں تو اس کا وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو جائے اب آپ نے ایک سوال کا حصہ اس میں یہ جیسے ایک آدمی نے وضو بھی کر لیا غسل بھی کر لیا اس کا وضو بھی ہے غسل بھی اب اس کو پیشاب آیا یا پانی کے قطرے نکل گئے یا ریا خارج ہو گئی اب کیا کرے گا تو یہ وہ آواریز ہیں جس سے غسل تو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو ٹوٹ گیا اب اس نے غسل تو کر لیا چاہے غسل جنابت اب خالی وضو کر لے اور اس وضو سے نماز پڑھ سکتا اسی طرح جب کپڑے اتار کر کے غسل کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید بدن جو ہے وہ ننگا ہو گیا اس میں غسل ہو گیا نہیں وہ اس زمانے میں تھا کہ جب باتھ روم بہت چھوٹے ہوتے تھے اور ایک دوسرے آدمی دیکھ لیا کرتا تھا اس وقت کی وہ ممانیت اب جو ہے اس معاملے میں جب آدمی غسل کرے گا تو اس کا غسل بھی ہو جائے اس غسل سے اس کی نماز بھی ہو جائے